محمد رسول پاک کا ایک مضمون آیات افاقی ہے آیات افاقی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی نشانیاں قدرتے ہیں اور کائنات میں ہونے والے کائنات کے وجود کائنات کے افعال ان سب کو زیر باس لا کر اس پر بات کی گئی ان کو آیات آیات افاقی کہتے ہیں مجھے میں فی آپ کو کے اخلافات ہیں میں دکھاؤں گا نشانی تو میں اپنی آفاق میں ان کائنات میں پھیلی ہوئی اور خود تمہاری اپنی جانا ہوں اور اتنا ظاہر باہر کر کے دکھاؤں گا ہر طرح یہاں تک ان پر حق واضح کیا آدمی غور کرے تو واضح جاتے غور نہیں کرے ایسا ہیں کہ اللہ تعالیٰ گرمی کو سردیوں بدل دیتا ہے سردیوں کو گرمی بدل دیتا ہے گرمیوں میں سردی لا نہیں سکتا سردی میں گرمی پاک امر امر جائے پوری سردیاں سارا دن دھوپ چمکے اور ساری رات بادل رہے صحیح موسم بدل گیا سردی میں رہے گرمی میں اور گرمی میں دن کو بادل رہے ہیں رات کو مطلب صاف ہوا کرے تو گرمی میں سردی ہو جائے کبھی گرمی کے اندر تھوڑا بڑا ٹھنڈ کر دیتا ہے

کائنات کے نظام کو ہونے والے حالات کو تبدیلیوں کو ان کو وغیرہ غور لاکھ غور و فکر کر رہا ہو کہ اس کو لانے والا کوئی ہے تو یہ ذکر کی ایک اعلیٰ صورت ہے فکر کے سما بات زمین اور آسمان کی تخلیق میں اس پیدا کرنے میں مختلف و ہاتھ اور دن اور رات کے آنے جانے میں لایات سمجھ والے لوگوں کے لیے نشانی ہے اور سمجھ والے لوگ پھر یہ ہے وہ ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے دھیان کو پاتے ہیں تو اللہ جن رسول اللہ قیام مقودن وہ کھڑے بیٹھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یاد ذکر ہوگی اس کے ساتھ فکر کرتے ہیں تفق کرنا پھر خلق استعمال اور زمین آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور رب بنانا خراب تحت باطلا یہ حالت نے سارا باطل نہیں پیدا کیا خان کا فقی نازا ونار اللہ پاک ہے آخری تو ایک غور و فکر جو ذکر کی ایک بہت اعلیٰ صورت بعض رات کے نوافل کم ہوتے ہیں زبانی ذکر کم ہوتا ہے فکر بڑی کبھی اور مضبوط ہوتی ہے لہٰذا ان کا سارا وقت جتنی دیر وہ اشتہار میں ڈوبے رہے ان باتوں میں غور کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور نشانیوں کو سوچتے رہے یہ سارا وقت ان کا ذکر کی اعلیٰ حالت میں گزرتا ہے اور فکر والے آدمیوں کی توحید اور اللہ کا تعلق بہت مضبوط ہوتا ہے اور فکر سے توحید اور اللہ کا تعلق کے کل میں جمتا بیٹھتا ہے اترتا ہے اور پکا ہو جاتا ہے اس کے مراقبے کو اور غور و فکر کو پورے قبل قرار دیا گیا اس کی دعوت دی کرنے پاک نے حدیث نے بار بار جگہ جگہ اس کی دعوت دی اس کا پیار کرو غور و فکر میں لگو غور و فکر میں لگو ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یا اللہ یہ آپ نے بہتر باطل تو پیدا کیا نہیں یا اللہ ہمیں آگ سے جاتے ہیں فرما تو گویا قوت فکریہ متحرک رہتی ہے قوت فکریہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت متحرک رہتی ہے سوائے سونے سے یہاں تک بعض آدمیوں کے سونے میں کے دوران بھی وہ تو فکریہ متحرک رہتی ہے ہاں جی۔ اور اس قوت فکریہ متحرک جو ہے اس کی تحریک جو ہے اس کی حرکت جو ہے کافی پر سے ڈال رہی ہوتی ہے تو اس لیے اللہ کے سلق والے بندے کہتے ہیں کہ قوت فکریہ میں فضول لا یعنی معاشیت گلو بلبل کے خیالات رنگ و روغن کے خیالات یاد نہیں لائے اس کو آگاہی ہو جائے کہ میرا کاغذ کھانسا چلتا اور اس کی باغ کو موڑ لیا کر سوچ سوچتا اس کو لے تو یہ وہ ہے مجاہد بات نہیں ذہنی مجاہدہ ہے پانی مجاہدہ تو جاتا ہے بدن تھک گیا بدن کو درد ہو گیا تکلیف ذہنی ہے کہ آدمی اپنے خیالات کو خیر آپ باطلا کو کنٹرول کیا خیر آپ باطلا کو آدمی نے کنٹرول کیا تو یہ وجہ دیکھیے کس اور بہت کبھی قسم تو فکر اور مجاہدہ ذکر کی کبھی قسم اس میں وہ دعا کو مغل عبادہ عبادت کا مغل دعا والے بادہ یہ عبادت ہے فرمایا گیا اور پھر میں اتنی میں آدمی اللہ تعالیٰ کے دھیان میں ڈوب رہا ہوتا ہے جب دعا مانگ رہا ہے اس کی دعا میں الفاظ بنانے کے لیے نہیں لیکن مانگنے کا حال اتاری ہے تو اتنی دیر آدمی اللہ تبارک تعالیٰ کے دھیان میں رہا ہوتا ہے اور اس پر رہا افتخار ہے فخر اس بات کے اقرار کرتا رہا اللہ کے لیے کہ اللہ میں میرے پاس کچھ نہیں ہوں میں مانگ رہا ہوں میں ضرورت مند ہوں میں محتاج ہوں تو یہ دھیان کل کا اس دھیان کو پھیلا رہا مستقل بات اللہ تبارک بات کر بھاری مت ایسا نہیں ہے علیہ السلام نے قرآن قربانی مانگی نے اپنی طرف تھوڑی کر پیش کر دی اللہ تبار تعالیٰ نے محبت کی قربانی کو ضرور دیا اور ایک جگہ مہنگا دباؤ ایسی سکھاوٹ ہے جو کسی بات کی کوئی بھول مجھے بات کی کیا بات ہاں اللہ مانگتا ہے لیتا نہیں کہ بھائی میں سے صاحب قربانی مانگی اپنا ٹیک کر دیا طرف ہے اپنی طور پر کر لی لیکن اللہ نے ہونے نہیں دی قربانی کیونکہ اللہ کو بارہ کا سالہ کا تو بیٹے کے ذریعے کا نہیں منظور تھا جذبے کا ذریعہ منظور جذبے کا ذریعے تو ہو گیا ہاں۔ وہ سارے ریہرسل سے سارے عمل سے جذبے کا جذبے جذبے کا ذریعہ ہو گیا اللہ چاہتے ہیں جذبے کا ذریعہ ہے لہذا اللہ خبر کام کی متعلق جو کچھ بول رہے ہیں کر رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں کہ اللہ کی مہربانی سے اللہ کے دیے ہوئے کوا کی برکت اللہ کے ادا کر ہے ہاں جی۔ یہی کام کدھر ہے انسان کے کام کر دی باقی جانور مرے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی قیمت دے دیتے ہیں انسان مرے ہوئے تو بھی کے مردے سے بھی کچھ فائدہ ہو جاتا ہے ایک دن ہماری گائے مر گئی اس کو لے جا کر پھینکا نے کہا جی گائے کی کھال جو ہے یہ تو کھال اتار ہے آدمی کو کھال بھی ڈیڑھ دو ہزار کی کا مسئلہ مطلب میں دیکھا کہ کھال تو تاریخ بھی دیکھ نہیں سکتا وہ ناپاک ہوتی ہے میرا خیال ہے ذمہ داروں کا آدمی نے بتا دیا ذمہ داروں کو پتہ چل گیا ہوتا تو اپنے کار لے کے لیے کافر تھا حلال تھی مقصد نکلا کہ جس وقت اتار لیا ہے تو اس وقت کیونکہ ناپاک ہوتی ہے اور ناپاک کی خرید و فروخت کی نہ جائے گا اس کو اگر خشک کر لیا جائے اس دباوت خشک ہو جائے خشک کرنے کے بعد استعمال کے لیے جائے گا استعمال کے لیے جائز ہوگی بیچنے کے لیے بھی جائے گا قبل ضباغت تو حرام ہے اور بعض بعض اور ضباغت ہٹ جائے گا ہاں، قبل ضباغت جو ہے وہ نفاق تھی جو مردار جانور ہوتے تھے لال جانور کے پاس ہوتے ہاں۔ مردار ہو گیا ہو تو مرداری کے سارا بدن سارا خراب گزار کھال کو اس سے مستا کیا گیا ہے کھال ظاہر استعمال مل سکتی ہے اس کو اتار کر خشک کر لیا جائے قابل استعمال کریں گے کچھ بات آپ لوگ پوچھیں گے اس کا معاہدہ دیکھنا ہے نا کہ کس معاہدے کے تحت کر رہا ہے آپ کا معاہدہ کیا ہے وہ بینیفٹ تو آپ کا معاوضہ نہیں آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کے مقابلے چیز دے رہے ہیں آپ کو تو آپ کو محنت کے بدلے میں دے رہے ہیں تو یہ آپ کا معاوضہ اور مجبوری ہے ٹھیک ہے نہیں کوئی خراب تو نہیں دے رہا ٹھیک ہے نا لہٰذا آپ کا معاوضہ اور مجبوری تو حالات ہے وہ تو کچھ بھی ہے آپ کو اگر ملازم آپ نے تو آپ کو نہیں دیتے اس لیے آپ کو بڑھیا ملازمت کی دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ آپ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے مزید پریشانی ہوتا ہے مسئلے کو بہت لکھ کر مجھے دارالعلوم ہوتے ہیں نا فتوا کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کون سے آدمی فتوا پوچھ لیا تھا حال کو لکھ کر جو ہے والے کر دیے گئے تو تین چار دن میں اس فتوا لکھتا ہے اس کا کریں